حاضرین مجلس ہم اور آپ اس وقت ذلحجہ کی ذلحجہ کے پہلے اشرے میں اس کی آٹھ تاریخ کو آج اللہ کے اس گھر میں اکٹھا ہے اور پرسوں ہم مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا تہوار عید الاضحیٰ منایا جائے گا ہمیں سے جن لوگوں کو بھی اللہ تبارک مطالعہ نے توفیق دی ہے وہ اپنے اپنے جانور خرید کر لائیں گے اور جانوروں جانوروں کی قربانی کریں گے یہ قربانی ہم لوگ جو کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے مقصد اگر کھانا اور پینا ہے تب تو قربانی کا کوئی مطلب نہیں ہے قربانی کے پیچھے ایک مقصد ہے مقصد کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے حج میں فرمایا پڑھوائے تمہاری قربانی کا خون اللہ تبارک بطالا کیا نہیں پہنچتا تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تبارک بتالا کیا نہیں پہنچتا ولا کی یا تمہارا تقوا پہنچتا ہے قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلاتے وقت ہمیں جو دعا سکھائی گئی ذرا اس دعا کے الفاظ پر غور کریں انی وجہت وجہی السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر دیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ساری دنیا سے کٹ کر میں نے اپنا رشتہ اس اللہ کے ساتھ جوڑ لیا اور میں مشرق نہیں ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے لا لاشریق اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ زالی کا عمر تو اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے وہ آنا من المسلمین اور میں مسلمان ہوں یہ دعا پڑھنے کے بعد ہم اپنے جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں گویا قربانی کا مقصد بھی ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر دیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں جنم دیا ہمیں پیدا کیا ہماری پیدائش کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے تمام جنات کو اور تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت کا ہم لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ زکات حج عبادت اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہر اس بات کو عبادت کہتے جس سے اللہ راضی گویا ہماری زندگی کا ایک ہی مشن ہونا چاہیے کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے اور اسی بات کا اقرار ہم اپنے جانور کی گردن پر تھوڑی جلاتے وقت بھی کرتے ہیں کہ میری قربانی میری نماز میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے اور ایک بات بولی بندے سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی کوئی نہیں بنتی ایک بندے کا سب سے بڑا جو موٹو ہے جو ٹارگیٹ ہے اللہ ہم سے راضی اللہ تبارک نے سر توبہ میں فرمایا اللہ جنات تجری من نہ الانہار خالدین پیہا ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ متا کی نہ پیے بتن سی جنات ادو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بہترین مکان بھی ان کو عطا فرمائے گا رہنے کو بہترین گھر بھی عطا فرمائے گا اس کے اس کے بعد کا جو اگلا جملہ ہے وہ بڑا ہی غور کرنے والا ہے ورضوان اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جنت دے گا جنت میں نہریں جاری ہوں گی جنت میں ہمیشہ رہیں گے جنت سے بہترین مکان بھی ملے گا لیکن سب کے بعد اللہ نے فرمایا اکبر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ راضی ہو جائے گا یہ سب سے بڑی نعمت ملے گی ایمان والا اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی کوئی نعمت سوال یہ ہے کہ ہم کون سا ایسا کام کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے کیا قرآن اور حدیث میں کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں کوئی ایسا طریقہ بتایا گیا ہے جن پر عمل کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے بہت ساری چیزیں بتائی گئی آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم پندرہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جن سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ اگر ہم نے ان کے اوپر عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا یہ وہ پندرہ چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں کیا گیا ہے سب سے پہلی چیز جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں وہ ہے اسلام اسلام کے بغیر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے تو تو تو لکم دین کم لکم اسلام دینا سورہ معاہدہ کیا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تو نے متی اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی وہ رضی تو لقم الاسلام دینا اسلام کو تمہارے لیے چن لیا اسلام سے راضی ہو گیا اب اسلام کے آ جانے کے بعد اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اسلام لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں ومن غير دينا فلن يقبل منه وهو في من الخاسرين اسلام کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی دوسرا دین اختیار کیا کوئی دوسرا طریقہ تم نے فالو کیا تم آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اللہ کے یہاں تمہارا عمل قبول نہیں کیا جائے گا اسلام یہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا فارمولہ ہے کہ ہم اسلام لے آئیں ابھی پرسوں ہم لوگ جو قربانی کریں گے اپنے اپنے جانوروں کی اس قربانی کا ایک تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہزاروں سال پہلے کی اس قربانی سے ہے جو انہوں نے اپنے لگتے جگر اپنے نور نظر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا آج ہمارے جانوروں کی قربانی اس قربانی کی ایک معمولی سی یادگار ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ بیٹے کی اس قربانی کا ذکر کرتے ہوئے ایک عجیب بات بیان فرمائی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں زبا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسلم جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے کیا مطلب یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے امتحان پر کھڑا اترنے کے لیے دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو بیٹے سے کہا گیا کہ تم اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو باپ بھی تیار ہو گیا بیٹا بھی تیار ہو گیا قرآن ورڈنگ استعمال کر رہا ہے قرآن الفاظ استعمال کر رہا ہے پدما اسلم جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے یعنی اللہ کے حکم کے آگے سر تقیم خم کر دیا اللہ نے جو فرمان دیا جو حکم دیا اس کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس کا نام ہے اسلام اور اسلام کی ایک بنیاد ہے توحید اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے توحید سے ناطا جوڑنا ہے اور شرک سے ناطا توڑنا ہے اسی بات کا اقرار ہم میں شہادت میں کرتے ہیں اشد اللہ الہ الا اللہ واشد اللہ محمد ربت رسول اور یہی صدا پانچ ٹائم کی اذان میں بھی گونجتی رہتی ہے اشد اللہ الہ الا اللہ اللہ کہ کے سوا کوئی عبادت کے تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اسلام لاؤ اور اسلام جب لائے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی توحید کو مضبوط کریں آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لکم لکم و اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزوں کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے تین چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور تین چیزوں سے ناراض ہوتا ہے راضی کس سے ہوتا ہے انتا اللہ کی عبادت کرو ولا تشرکو بھی شیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو شرک مت کرو اللہ کو راضی کرنے کا پہلا فارمولا عبادت کرو تو اللہ کی کرو قربانی کرو تو اس کے نام کی کرو سجدہ کرو تو اس کے آگے کرو دعائیں کرو تو اس کی کرو اس سے مانگو منت مانو تو اس کے نام کی مانو قسم کھاؤ تو اس کی کھاؤ سر کو جھکاؤ تو اس کے آگے جھکاؤ ڈرو تو اس سے ڈرو امید لگاؤ تو اس سے لگاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو اور اللہ تعالیٰ دوسری چیز جس پہ راضی ہوتا ہے وہ اللہ اللہ کی رسی کو مل کے تھام لو ایک ہو جاؤ متحد ہو جاؤ ولا تفرقو اور فرقوں میں مت پڑو اس حدیث میں صرف دو بات بتائی گئی اور مسند احمد کی روایت سے تیسری بات بتائی گئی جسے اللہ راضی ہوتا ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت اپنے امیر کی خیر کا جذبہ اپنے دل میں تو تین چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور تین چیزوں سے ناراض بھی ہوتا ہے کون سی تین چیزوں سے قیلا و کالا و کثرت سوال و اضاط المال بکواس کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے بہت زیادہ قیل اور کال ادھر ادھر کی بات کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور بہت زیادہ سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور مال برباد کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس سے پاک سے معلوم ہوا کہ عبادت اللہ کی کی جائے اور شرک سے بچا جائے تبھی اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کا پہلا فارمولہ کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں یعنی پکے مسلمان بن جائیں اسلام کے اوپر برتر نمبر دو رسول کی اتباع رسول کی اتباع کے بغیر ہم اپنے رب کو راضی نہیں کریں دلیل کیا ہے اس کی سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل انکل اللہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو پتونی تو نبی کی اتباع کرو نبی کے نقش قدم پر چلو جب تم نبی کے نقش قدم پر چلو گے نبی کی اتباع کرو گے یو اللہ تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور صرف تم سے محبت ہی نہیں کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ سُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے قرآن کی رعایت بتا رہی ہے کہ رسول کی اتباع میں اللہ کی رضا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کا محبوب بننا ہے اگر ہم چاہتے کہ اللہ ہم سے محبت کرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے رسول کی اتباع کرو رسول کے طریقے پر چلو رسول کے نقشے قدم پر چلو اس کے بغیر کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے سورہ آرات میں اللہ نے فرمایا التوراة رسول جو لوگ میرے نبی کی سیوا کرتے ہیں میرا وہ نبی جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے امی بھی ہے امی کا مطلب امی بنا ہے ام سے ام کا مطلب ہوتا ہے ماں ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ان پڑھ پیدا ہوتا ہے وہ دنیا میں آ کے پڑھتا لکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی طریقے سے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا اور آپ کو شریعت کا علم عطا فرمایا آپ کو اپنا آخری نبی بنایا آپ ساری کائنات کے معلم بن گئے ساری کائنات نے آپ سے آپ کے ذریعے دین حاصل کیا لیکن آپ امی تھے آپ نے دنیاوی طور طریقے کے مطابق کسی استاد کے سامنے جا کے آپ نے تلمس تنظہ نہیں کیا کسی مدرسے میں کسی ادارے میں جا کے آپ نے حاصل کیا تو میرے اس نبی کی جو لوگ اتباع کرتے ہیں جو نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور امی بھی ہیں اور ان کا ذکر خیر تورات اور انجل میں بھی موجود ہے یا مرحم بل معروف اور میرا وہ نبی نیکیوں کا حکم دیتا ہے وہ ینہا ہوں مانل اور برائیوں سے روکتا ہے وہ یوہیل اور میرا وہ نبی پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے وہ یو الخبائی اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے فلزین آ منو نہیں تو جو لوگ میرے نبی پر ایمان لائے وہ ازرو میرے نبی کی تعظیم کی وہ نسرو میرے نبی کی مدد کی وہ تب انور البی اور میرے نبی کے اوپر جو شریعت نافذ کی گئی اس شریعت کی اتباع کی کا المفلحون وہی لوگ کامیاب ہیں تو سورہ آراب کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کی اتباع کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی آدمی جس کو کامیاب ہونا ہے وہ نبی کی اتباع کرے نمبر تین جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں تیسری چیز فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کی فرض نماز آپ پڑھتے ہیں ساتھ میں نفل نماز نہیں پڑھتے فرض روزے رکھتے ہیں رمضان کے کل ارفا کا روزہ آنے والا ہے کل ارفا کا دن ارفا کا روزہ رکھیں ایک سال پچھلے ایک سال اگلے گنا معاف محرم کا مہینہ آنے والا دس محرم کو روزہ رکھیں ہر مہینے میں کم سے کم تین نفلی روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے حج کیجیے اور دولت دی ہے نفل حج کیجیے عمرہ کیجیے نفلی عبادتیں کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہے آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کتاب و رفاق کی روایت ہے حضرت ابو حریرا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ کے رسول کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمایا من آدالی ولی فقد آزنتو الحج جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جائے گا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جائے گا پتا یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا یہ اللہ سے نوز باللہ اللہ سے لڑائی کرنے کے جیسا اللہ سے جنگ کرنے کے جیسا ہے لیکن اللہ کا ولی ہے کون ولی بننے کا طریقہ بھی اسی حدیث میں بتا دیا گیا اور میرا بندہ سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے وہ فرائض ہے فرض عبادتوں کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرض سے زیادہ بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے بندہ میرے قریب آئے اگر اس کو میرا مقرب بننا ہے میرا ولی بننا ہے تو پہلے وہ فرائض انجام دے گا پتا چلا کہ جو بے نمازی ہو جو فرائض سے دور ہو جو اسلام کی تعلیمات سے دور ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اللہ کے ولی کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ کم سے کم وہ فرائض کی پابندی کرنا وما پڑا بالنوافل اور میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ جب نوافل انجام دیتا ہے نفل روزے رکھتا ہے نفل نمازیں پڑھتا ہے نفل صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو میرا بندہ میرے قریب آنے لگتا ہے حتیٰ بہو یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں پیزا احبت اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں کن تو سما یسما یس تو میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وہ بس ارہلی یور اور میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا اور میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے کیا مطلب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا کان بن جاتا ہے آنکھ بن جاتا ہے ہاتھ بن جاتا ہے کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کے کان کی اس کی آنکھ کی اس کے ہاتھوں کی اس کے پیروں کی حفاظت کرتا ہے اس کی آنکھوں کا استعمال انہی جگہوں پر ہونے لگتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے ناجائز اور آرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے بچا لیتا ہے اس کے کانوں میں غلط چیز پڑھنے کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان کو بچا لیتا ہے اس کے ہاتھ غلط چیز تک پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو بچا لیتا ہے یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا پیر بن جاتا ہوں اور جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں یعنی آدمی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اس کی دعا قبول ہونے لگتی جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے اگر میرا بندہ کسی مصیبت میں مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں وما تردت عن شيء انا فاعله اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی کام میں کبھی تردد نہیں ہوتا لیکن جب ایک مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور میں مومن کی جان نکالنے لگتا ہوں اور مومن موت کو ناپسند کرتا ہے اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا لیکن مومن کی جان نکالتے وقت تردد ہوتا ہے کہ میں میرا مومن بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی جان نکال رہا ہوں تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نفلی عبادتیں کرنے سے ہم اللہ کو راضی کریں نمبر چار چوتھی چیز جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اللہ کا ذکر آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کتاب العظم یہ روایت لائے ہیں حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے بہترین عمل ہے وہ کم اور تمہارے پروردگار کو راضی کرنے والا ہے وہ ارفیہ فی درجات اور جس سے تمہارا مقام و مرتبہ اور درجہ اونچا ہو جائے گا اور جو عمل تمہارے لیے اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی دینے سے بھی بہتر ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کون سا عمل ہے وہ چاہتا ہے رسول اللہ ایسا کون سا عمل ہے آپ نے فرمایا ذکر اللہ اللہ کا ذکر کر اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان ہمیشہ اللہ کی تصویر اس کی بڑائی اس کی تعظیم کے الفاظ سے تر رہے ہم لوگ دنیا میں غور کریں کہ جو جتنی دعائیں ہمیں بتائی گئی ہر چیز کی ہمیں دعا بتائی گئی گھر میں داخل ہونے کی الگ دعا ہے گھر میں نکلنے کی الگ دعا مسجد میں داخل ہونے کی الگ دعا مسجد سے نکلنے کی الگ دعا آئینہ دیکھنے کی الگ دعا کپڑا پہننے کی الگ دعا کھانا کھانے کی الگ دعا کھانے کے بعد کی الگ دعا کہیں دعوت میں گئے اس کے لیے دعا کسی مسلمان کو سلام کیا تو سلام بھی یہ دعا شک آئی کو الحمدللہ جواب میں یہ میئر ہم یعنی ہماری پوری زندگی اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم نے گزاری تو ہماری زندگی کا کوئی ایسا مومنٹ نہیں ہوگا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوگا جو اللہ کے ذکر سے خالی ہوگا تو اللہ کا ذکر اب جیسے آج کل ذلحجہ کا پہلا اشرا چل رہا ہے یہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے بہترین موقع ہے ہم لوگ بڑے بد نصیب ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہرحال کچھ حد تک جو ہے ہم لوگ نیکیوں کی پابندی کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ ہوتی ہے لیکن امی ہجا کا مہینہ آیا بھی اور آج اس کی آٹھ تاریخ ہو گئی لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا بس یہ ہے کہ پرسوں قربانی ہو جائے گی یہ بہت بڑی بدنسیم کی بات ہے یہ جو دس دن ہمیں دیے گئے یہ سال کے سب سے بہترین دن ہیں ان دس دنوں کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی پسند ہے سال کے کسی اور دن کی نیکی پسند ہے ان دس دنوں میں عرفہ کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں سب سے زیادہ اگر کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو وہ عرفہ کرتا ہے ان دس دنوں میں قربانی کا دن ہے یوم النہر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں سب سے عظیم دن اللہ تبارک مطالعہ کے نزدیک قربانی کا دن ایک ایسے عظیم اشرے کو ہم لوگ گنوا رہے ہیں اللہ کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ اس کی تصویر کریں تعظیم کریں اور آپ نے جیسا کہ سنا کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ عمل اللہ تبارک مطالعہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کا ذکر تو یہ چوتھی چیز ہے جسے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں نمبر پانچ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نسائی کتاب الجہاد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ حدیث بھی حدیث سے ہے کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایما مطالعہ خراجہ مجاہدن فی سبیل اللہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے ابتغاء اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی لیتا ہے کیا گارنٹی لیتا ہے ان ارجا اگر میرا بندہ واپس لوٹا تو مال غنیمت بھی لے کر لوٹے گا اور جہاد کا جو عظیم ثواب ہے وہ بھی لے کر لوٹے گا اور اگر میرا بندہ راہ جہاد میں شہید ہو گیا وہ ان قبط تو ہوں اگر میں نے اس کی جان لے لی اگر وہ شہید ہو گیا رحم تو ہوں تو میں اپنے بندے کے اوپر رحم کروں گا اس کی بخش کروں گا جہاد کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ لڑائی کا میدان ہے اور و مشرقین سے جنگ ہو رہی ہے اور ہم اس میں شریک ہیں ہم دین کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں توحید کو پھیلانے کے لیے دنیا کو شرک سے روکنے کے لیے اپنے بھائیوں کو اپنے پڑوسیوں کو اپنے محلے والوں کو اپنے گاؤں والوں کو اپنے رشتہ داروں کو ہم شرک سے بچانے اور توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں یہ بھی جہاد کی ایک شکر تو یہ جو جہاد کی شدید اللہ ہے یہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا نمبر چھ شکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے ایک عجیب حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ کو ایک عجیب بات اس حدیث میں کہی گئی صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے کب راضی ہوتا ہے جب بندہ کھانا کھائے ایک لکما منہ میں ڈالے اللہ کی تعریف کرے اللہ ایک منہ میں گیا اللہ کی تعریف ہے ایک گھونٹ پانی بھی پیتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے ایسے بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے ہم لوگ کتنے بڑے ناشکر ہیں کتنا اللہ نے نوازا ہے لیکن ہم لوگ زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے جب بھی زبان سے نکالتے ہیں ناشکری کے کلمات نکالتے ہیں یہ میرے بھائیوں ہم سب کی بڑی بدنسیبی اور بدقسمتی کی بات ہے بدبختی کی بات ہے اللہ تبارک مطالعہ بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ ایک لگما کھانا کھا کے اللہ کی تعریف کرتا ہے اور ایک گھونٹ پانی پی کر اللہ کی تعریف کرتا ہے نمبر سات ساتویں چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے شرک کرنے والوں سے اپنے آپ کو بری کرنا ایک ہوتا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے لیکن شرک کرنے والا ہمارے سامنے شرک کر رہا ہے تو ہم اس کے شرک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ بھی اسلام کا ایک عقیدہ ہے کہ شرک سے نفرت بھی آپ کے دل میں ہونی چاہیے آپ توحید والے ہیں آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے خیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اس اس عمل سے ایک نفرت آپ کے دل میں ہونی چاہیے یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے آپ اس کے ساتھ تعلقات نہ قائم کریں اس کے ساتھ انسانیت ختم کر دیں یہ مطلب نہیں ہے شرک کرنے والے کے ساتھ آپ کو انسانی طور پر جو ہمدردی اور رشتہ داری اور تعلق ہے وہ ختم کرنے کی بات نہیں کہی جاتی شرک سے آپ کو کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی شرکیہ عمل پر آپ کی رضامندی کی کوئی مہر نہیں لگنی چاہیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اٹھائیسویں پارے میں فرمایا ایک عجیب بات فرمائی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 چاہے وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ان کا بھائی ہی کیوں نہ ہو چاہے ان کے خاندان کا ہی کوئی کیوں نہ ہو جو اللہ کا دشمن ہے رسول کا دشمن ہے اس سے وہ دوستی نہیں کر سکتے کیا مطلب یعنی آپ کسی غیر مسلم سے کسی مشرق سے دوستی نہیں کر سکتے دوستی کرنے کے یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کے کسی شرکیہ عمل سے آپ راضی نہیں ہو سکتے اس کے شرک سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے اس سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو بری رکھیں آج ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن پر جو سیریل آ رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ دھیرے دھیرے ہمارے گھروں میں اسلامی تہذیب کے بجائے مشرکانہ تہذیب اور شرکیہ کلچر کی محبت ہماری عورتوں کے دلوں میں لا رہا ہے ان کے تیج تہوار ان کی عبادتیں ان کی رسمیں ہمارے گھر کی عورتیں ہماری بہویں ہماری بیٹیاں ان کو دیکھ رہی ہیں ان سے امپریس ہو رہی ہیں اور یہ اثر ابھی شاید نظر نہ آئے جب یہ اگلی جنریشن آئے گی تو بہت کچھ بدلا ہوگا میرے بھائی انسان جو کچھ دیکھتا ہے اور جس کو کنٹینیو دیکھتا ہے ریگولر دیکھتا ہے اس کا عمل انسان کے اس کا اثر جو ہے انسان کے دماغ پر ہی نہیں اس کے پورے جسم کے اوپر پڑتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز پر پڑتا ہے ہم لوگ بیان کرنے کو تو کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو کوئی توڑ نہیں آج ہر گھر میں ٹی وی ہے اور وہ سب کچھ ہم اپنی بیویوں کو اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو دکھا رہے ہیں اور وہ کلچر آج ہمارے گھروں میں دھیرے دھیرے آ رہا ہے تو شرک سے اور کفر سے بری ہونا یہ بھی اللہ کے کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو شرک اور شرک سے جتنی چیزیں جڑی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بری کیا جائے نمبر آٹھ آٹھویں چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے زبان سے اچھی بات بولنا کہا جاتا ہے پہلے بول پہلے تولو پھر بولو آج ہم آج کل ہم لوگ جو ہے پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے کہ کیا بولتے ہیں زبان سے نکلا گیا ایک لفظ جو ہے ہمیں جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے اور ہمیں جنت میں بھی ڈال سکتا ایک ایک لفظ ایک جملہ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں بخاری شریف کی روایت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من رضا بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ بولتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے به درجات اس جملے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے ان الکل بل کریمت انسفت اللہ اور بندہ اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نکالتا ہے تو یہ بھی بہافی نارے جہنم اور اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے لہذا زبان سے کوئی شرکی اور آدمی کبھی کبھی دین کا مذاق اڑا دیتا ہے قرآن کا مذاق اڑا دیتا ہے اللہ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دیتا ہے زبان کو بڑے سوچ سمجھ کے میرے بھائی استعمال کریں زبان سے اچھی بات نکالیں اللہ کے نبی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ کے اوپر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چھپ رہے پل یقل خیرن اور یقل بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خوش رہے زبان پر کنٹرول یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے یہاں سے یہ ارادہ لے کر اٹھیے کہ زبان پر کنٹرول رکھیں گے زبان سے بات نکالیں گے تو بھلی بات نکالیں گے زبان سے نکلنے والی بھلی بات اللہ کو راضی کر نمبر نو اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو راضی کیجیے ان کو خوش کیجیے ماں باپ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے صحیح حدیث فلم کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربی فی رزل والد و سخت الربی فی سخت الوالد رب کو راضی کرنا ہے ماں باپ کو راضی کر لو اور رب کو ناراض کرنا ہے ماں باپ کو ناراض مگر یہاں ایک بات یہ یاد رہے کہ ماں باپ کو راضی تو کرنا ہے لیکن ماں باپ کا اگر کوئی مطالبہ غلط ہے شریعت کے خلاف ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو اس کو نہیں ماننا ہے ماں باپ کی پوری عزت کرنی ہے پورا احترام کرنا ان کی ہر بات ماننی ہے لیکن جو بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ بات نہیں ماننا ہے اللہ کے رسول رسول کی حدیث ہے لا طاعت مخلوق ان کی معاشیت الخالی مخلوق کو خالق خالق کی نافرمانی کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں کسی کو راضی نہیں کیا جائے گا لہذا ماں باپ کو راضی کیجیے لیکن جہاں ماں باپ غلط ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ان کا مطالبہ ان کی ڈیمانڈ ہے وہاں آپ کو ان کی بات نہیں ماننا ہے نمبر دس زندگی میں آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں دین کے راستے پر آپ چلیں گے تو آزمائش آئے گی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر آپ نے جمعہ کے خطبوں میں بیان سنا ہوگا پوری زندگی ان کی امتحان اور آزمائش سے بھری اور اللہ کے نبی صدم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہوتے ہیں اتنی زیادہ ان کی آزمائش ہوتی ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اللہ کی آزمائش پر اپنے آپ کو راضی کر لینا اللہ کی تقدیر پر اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمیزی کتاب کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا بدلہ ہوتا ہے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کیا تھی آگ میں ڈالا گیا آزمائش تھی بیٹا نہیں ہو رہا تھا آزمائش بیٹا ہوا یہ حکم ہوا کہ اس کو مکہ میں چھوڑ دو بے آب ہو گیا سرزمین میں آزمائش تھی لیکن جب یہ کہا گیا کہ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرو یہ بہت بڑی آزمائش آدمی کبھی کبھی اپنی جان جوخم میں ڈال کے اپنی اولاد کو بچا لیتا ہے اور باپ سے کہا جائے اور وہ بھی بوڑھے باپ سے کہا جائے کہ اپنے بڑھاپے کے سہارے کو لے جاؤ سنا کر دے یہ بہت بڑا امتحان تھا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس امتحان کو بہت بڑا امتحان کہا ہے فرمایا کہ نہ یہ بہت بڑا امتحان اور جب اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے تو اللہ نے کہا وہ فدئی نہ ہو ہم نے ابراہیم کو اس امتحان کے بدلے ایک بہت عظیم زبیحہ عطا فرمایا وہ ترک نہ علیہ فلا قریب اور آنے والی نسلوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھ دیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک مسلمان ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے اس عمل کو اپنے جانور کی قربانی کے ذریعے تازہ کرتا رہے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ دیا گیا ابراہیم علیہ السلام آج پوری دنیا میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں عیسائی ان سے محبت کرتے ہیں یہودی ان سے محبت کرتے ہیں دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ دنیا کی دو تہائی آبادی ان سے محبت کرتی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو دنیا کے تین بڑے بڑے مذہب کے ماننے والوں کے نزدیک محترم ہے سب ان کی عزت کرتے ہیں سب ان کا عزت سے یہ اللہ کی طرف سے بدلا تھا ان ما ماں بلائی جتنا بڑا امتحان اتنی بڑی اتنا بڑا بدلا دیا جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے تب اسے آزماتا ہے لہذا زندگی میں اگر امتحان آئے آزمائش آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سمجھ لو کہ اللہ کی نظر رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی کچھ بھلا کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ وہ ہم سے محبت کر رہا ہے اس لیے ہمیں آزما رہا ہے تو جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی جو اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو جائے اللہ اس سے ناراض ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا بخاری کی روایت سے کتاب جنائز نبی کا بیٹا دنیا سے چلا گیا اس سے ایک بے بسی بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کا نبی بھی اللہ کے آگے بے بس اللہ کے پیارے نبی بھی رب کے فیصلے کے آگے مجبور ہیں بیٹے کی لاش ہاتھوں میں لیے اور آنکھوں سے آنسو جاری اور بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں ان نل عین صدمہ میری آنکھیں آنسو رہی ہیں والقلب يحزن میرا دل غمگین ہے ولا نقول الا ما يرضى ربنا لیکن ہم زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ نار وہ انا بے فراقی کا یا ابراہیم لمحزون اے ابراہیم تیرے جانے سے ہم دکھی ہیں تیری جدائی میں ہم غمگین ہیں لیکن ہم زبان سے کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرے یہ ہمارے نبی کے الفاظ ہیں یہ پیارے نبی کے الفاظ ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اگر اللہ نے ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کو موت دے دی اللہ نے ہم پر کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی تو ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے ہمیں گھبراہٹ کا یا اپنی تقدیر کے متعلق یا اللہ کے فیصلے کے متعلق کوئی غلط جملہ اپنی زبان سے نہیں نمبر گیارہ اللہ کو راضی کرنے کا گیارہواں طریقہ تحجد کی نماز قیام اللیل کی پابندی کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمدی کتاب الدعوات کی روایت علیکم بقیام قیام قیام اللیل کی نماز کی عادت ڈالو تحجد کی نماز کی عادت ڈالو ان قبل یہ نیک لوگوں کی عادت ہے تحجد کی نماز پڑھنا یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے ان قیام قربت ربی اور تحجد کی نماز پڑھنے سے بندہ اللہ تبارک کے قریب ہوتا ہے وہ منہات انسمی اور گناہوں سے بچتا ہے قیام اللیل کی نماز آدمی کو گناہوں سے روکتی ہے تفیر انگلس سیاحت اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بندے بندہ نے بندے نے پہلے جو گناہ کیا ہے تحجد کی نماز پڑھتا ہے اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں وہ من الجسد اور بدن کے اندر سے جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں بھی نکل جاتی کتنے فائدے اس حدیث پاک میں بتائے گئے تو تحجد کی نماز کی پابندی کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج سجدہ کے اندر اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ راتوں میں ان کا ان کی پیٹ بستر سے الگ ہو جاتی ہے عن پا جنو ربهم خوفا وطمعا میرے نیک بندے وہ ہیں جن کی پیٹ ان کے بستروں سے الگ ہو جاتی ہے ساری دنیا جب آرام کرتی ہے سوتی رہتی ہے وہ اپنے پروردگار کے آگے گر گلاتے رہتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں تحجد کی نماز پڑھیے اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہت بہترین طریقہ ہے نمبر بارہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا اللہ کے اوپر کرنا زندگی کے ہر موڑ پر کاروبار کر رہے ہیں اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا مت ہے بچہ بیمار ہو گیا ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں دوا لے لیا انجیکشن لے لیا پانی چڑھا لیا لیکن اللہ سے شفا کی دعا کی تو اللہ بھروسے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اسباب نہ اپنائیں بیماری آ گئی تو دعا پر ہم استفا کریں بیماری کا علاج بھی کریں کاروبار میں ہمیں برکت چاہیے ہم کاروبار کریں محنت کریں اپنی طرف سے کوشش کریں اس کے بعد ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اللہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو ایک حدیث دیکھیے ترمیزی شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو اللہ حق لرزقکم کما یرزق الطیر اگر تم اللہ تبارک و کے اوپر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی روزی دے جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے اچھا پرندے نکلتے ہیں یہ نہیں کہ گھونسلے میں بیٹھے اور ان کو روزی ملے وہ روزانہ نکلتے ہیں اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے ان کو کہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو کبھی خالی پیٹ واپس نہیں آتے پیٹ بھر کے ہی واپس آتے ہیں یہ اللہ کے کے اوپر بھروسے کا ان کو بدلہ دیا جاتا ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے تیرہ چودہ پندرہ بارہ چیزیں بیان کر چکا ہوں اب تین اور چیزیں بیان کرنا ہے تیرہ چودہ پندرہ ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اس حدیث میں تین بات بتائی گئی یہ تین باتیں بھی ایسی ہیں جو ہمیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول تم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تو عیادت کے لیے نہیں آیا بندہ کہے گا اے اللہ میں تیری عیادت کروں گا تو تو رب العالمین ہے ساری کائنات کا رب ہے اور میں تیری عیادت کروں گا اللہ کہے گا میرے بندے کیا تجھے پتا نہیں تھا میرا فلا بندہ بیمار تھا تو اگر وہاں عیادت کرنے کے لیے جاتا تو میں تجھ سے راضی ہوتا پھر اللہ کہے گا میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تم نے کھانا نہیں دیا بندہ کہے گا رب العالمین اے اللہ تو رب ہے میں تجھے کھانا کھلاؤں گا اللہ کہے گا آما عالم تجھے پتا نہیں انہو استط آنا پلام فلان فلا بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اگر تو نے اس کو کھانا دے دیا ہوتا لوجد اندی تو آج اس کا بدلہ میرے پاس پاتا میں تجھ سے راضی ہو جاتا اس کے بعد اللہ کہے گا میرے بندے میں نے تجھ سے پانی پانی مانگا نے نہیں پلایا بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین پروردگار سارے عالم کا تجھے میں پانی پلاؤں اللہ کہے گا میرے بندے کیا تجھے پتا نہیں میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا اگر تو نے اسے پانی پلایا ہوتا تو آج اس کو تو نے میرے پاس پایا ہوتا یہ حدیث میں نے پوری آپ کو پڑھ کے سنا دی صحیح مسلم کتاب المیر وسیلت آزاد کی روایت ہے یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا یہ تین عمل ایسا ہے جس سے اللہ راضی اسلامی سوسائٹی جو ہوتی ہے مسلم معاشرہ وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتا ہے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے ایک بلڈنگ جب بنتی ہے تو بلڈنگ کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کنیکٹڈ ہوتی ہے اگر بیچ میں سے ایک اینٹ ہم نکال دیں تو بلڈنگ ادھوری ہو جائے گی ایک مومن دوسرے مومن بھائی کے لیے ایسے ہونا چاہیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا مسل الم تواد تعاطم و و تراہم کا مسل الواحد مسلمانوں کی آپسی محبت اور ہمدردی کی مثال انسانی باڈی کی طرح ہے انسانی جسم کی طرح ہے جس طریقے سے انسان کی باڈی میں کہیں پر بھی تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے اور بخار میں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے رات بھر نیند نہیں آتی آنکھ میں درد ہے رات بھر نیند نہیں آتی کان میں درد ہے رات بھر نہیں آتی پورا بدن تکلیف میں پڑ جاتا ہے تو یہ ایک مسلم معاشرے کی حالت ہے اسی لیے ہماری عبادتوں میں اجتماعیت ہے نماز انڈیویژل بھی تو پڑھی جا سکتی تھی کہ گھر گھر پڑھ لو بھائی لیکن نہیں جماعت سے پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے سب کو ایک ہی ٹائم افطار کرنا ہے ایک ہی ٹائم تحریر کھانا ہے ختم کرنا ہے اچھا چلو فرض نمازوں میں محلے کے لوگ اکٹھا ہو اب جمعہ کی نماز ہفتے میں آئی کہ چلو آس پاس کے محلے والے بھی جامع مسجد میں جمع ہو جہاں جمعہ ہو رہا ہے اچھا چلو جمعہ میں بھی محلے محلے والے اکٹھا ہوئے ایک عید اور بقرعید کی نماز کا انتظام کیا گیا کہ پورا شہر پورا گاؤں پورا علاقہ اکٹھا ہو جائے ایک دوسرے سے حال چال میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو کہا گیا کہ مسلمان کا مسلمان پر چھ حق ہے مسلمان آپ کو دعوت دے تو دعوت قبول کیجیے مسلمان آپ سے مشورہ مانگے صحیح مشورہ دیجیے مسلمان آپ کے سامنے چھیکے الحمد للہ کہ یہ الحم و کہیے مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کیجیے مسلمان کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہوئیے تو یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہمارا کوئی پڑوسی ہے رشتے دار کا تو حق دوسرا ہے پڑوسی کی بات ہے محلے دار کی بات ہے ہمارا مسلمان بھائی ہے بیمار ہو گیا اس کی عادت کر لیں دس منٹ آپ کا لگے گا آپ گئے حال چال پوچھ لیا دو میٹھے بول بول دیے تسلی دی یہ دس منٹ کل قیامت کے دن بڑھے گا بھوکوں کو کھانا کھلانا پیاسوں کو پانی کھلانا یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے مسلم سماج میں رخصت ہوتی چلی جا ہے جس کو پبلک ویلفیئر کا کام کہا جاتا ہے خدمت خل کا کام آج ہمارے یہاں سے ختم ہو رہا ہے ہم دین کے نام پر چند رسمی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہی دینداری ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا لوگوں کے کام آنا لوگوں کی مصیبتوں میں ان کی مدد کرنا بھی باڑھ آئی تھی ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم بچ گئے ان باڑ میں جو لوگ پھنسے ہیں جن کے گھر تباہ ہوئے جن کا کاروبار تباہ ہوا جن کے بچے ڈوب گئے جو بیچارے آج ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں بیماریاں ان کے گھروں میں آئی ہیں ان کی جگہ ہم بھی تو ہو سکتے ہیں پرسوں ہمارے گھروں میں قربانی ہوگی ہم گوشت کھائیں گے طرح طرح کی کے پکوان بنا کے کھائیں گے کتنے ہمارے بدنسی بھائی ہیں کتنے ہمارے غریب بھائی ہیں جو بیچارے آٹا اور روٹی کو طرف ہیں گوشت تو بہت دور ہے ضرورت مندوں کے کام آنا غریبوں اور دکھ دکھیاروں کے دکھوں کا خیال کرنا یہ بھی ہماری ایمان کا ایک تقاضا ہے یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے میرے بھائی تو یہ پندرہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان پندرہ چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ پندرہ چیزیں ہماری زندگی کو ہی نہیں بدلیں گی اللہ کے یہاں ہمارا مقام بھی بدل جائے گا اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی کوئی بات نہیں اور سب کر کے اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو اس سے بڑی بد نصیبی کی کوئی بات نہیں افسوس ہوتا ہے قربانی کا تہوار ہمارے سر پر ہے اس تہوار کو بھی ہم نے نمائش کا ایک طریقہ بنا دیا اسی ہزار کا صاحب بکرا خریدا ہے فلاں نے بکرے کے سینے پر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے ڈیڑھ لاکھ کا بکرا بک رہا تھا فلاں حاجی صاحب نے خریدا ہے یہ جو جذبہ ہے معائش کا جذبہ یہ کہیں ہماری قربانی کو برباد نہ کرے ریاکاری اور دکھاوے کا جذبہ عبادت کے لیے قاتل ہے قاتل ایک بات بتاؤ اللہ کے یہاں کوالٹی چاہیے کوانٹٹی نہیں چاہیے آپ کے دل میں نیت کیا ہے آپ کا اخلاص آپ کے اندر کتنا ہے آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور نہیں ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے انتیسویں بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے لے احسن کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے قاضی فضیل اتنے آیاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اچھے عمل کا مطلب یہ ہے کہ عمل آپ کا پیور ہونا چاہیے عمل بالکل پیور ہونا چاہیے اور بالکل صحیح ہونا چاہیے پوچھا گیا پیور کب ہوتا ہے کہا پیور تب ہوتا ہے جب اس میں اخلاص ہوتا ہے ریاکاری نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے کسی کو خوش کرنا مقصد نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنا ہے تب عمل جو ہے آپ کا شدھ ہوتا ہے پیور ہوتا ہے خالص ہوتا ہے اور عمل صحیح کب ہوتا ہے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے سنت کے مطابق ہوتا ہے آپ قربانی کر رہے ہیں قربانی کا سنت کا طریقہ کیا آپ کو پتا نہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نبی کی نماز کا طریقہ آپ کو پتہ نہیں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں نبی کا بتایا ہوا سسٹم آپ کو پتہ نہیں تو آپ کی عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے عبادت اور نیکی میں یہ دو کنڈیشنس ہیں یہ دو شرطیں ہیں کہ وہ شدھ ہونا چاہیے پیور ہونا چاہیے اور صحیح ہونا چاہیے یعنی اس میں نیت آپ کی درست ہونی چاہیے اور وہ سنت کے مطابق آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں العالمین تو ہم سب کو ہماری تمام عبادتوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے نبی کے طریقے پر کرنے کی موقع عطا فرما اے اللہ یہ جو پندرہ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی ان پندرہ باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی موقع عطا فرما اے اللہ یہ جو تہوار عید الاضحیٰ کا ہم منانے جا رہے ہیں اے اللہ ہم دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو چاہے وہ غریب ہوں امیر ہوں سب کو اس تہوار میں شامل ہونے کی اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا کے کسی بھی علاقے میں مصیبت میں پریشانی میں ہیں تکلیف میں ہیں اے اللہ ان کو اس تکلیف سے اس مصیبت سے نجات دے دے اے اللہ جو بے بے قصور بھائی ہمارے قید میں ہیں ان کو رہائی دے دے اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے اے اللہ سب کو اس تہوار کی خوشی میں شریک کر دے اے اللہ ہمارے جو امیر لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں ان کو ضرورت مندوں اور غریبوں کا خیال رکھنے کی بھی کوشش کرنا فرما اے اللہ ہم جس طریقے سے نماز تیرے لیے پڑھتے ہیں روزہ تیرے لیے رکھتے ہیں زکات تیرے راستے میں دیتے ہیں حج تجھے خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں اے اللہ قربانی بھی اپنی اپنی رضا کے لیے ہمیں کرنے کی تو اے اللہ ہمارے عمل سے خوش ہو جا اے اللہ ہمارا جینا اور مرنا سب تیری رضا کے لیے ہو جائے تیرے نبی نے جو دعا سکھائی قربانی کی ہم نے اس قربانی کی دعا میں ہم جو پڑھتے ہیں کہ میری نماز میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے اے اللہ صحیح معنوں میں اس دعا پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے آمین